اعراب نمبر پانچ ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها کہ پانچواں اعراب جو ہے وہ بھی اعراب بالحرف اعراب بالحرف سے متعلق ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ حالت رفی میں الف ہو اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو یا ما قبل مفتوح تو حالت حالت نصب و جر میں یہ ناقبل مفتوح یہ والا اعراب کہتے ہیں کس کے ساتھ خاص ہے وہ یختص ہو یہ والا کہاں کہاں جاری ہوگا کس کس قسم پر جاری ہوگا مصنح پر تسمیا کا جو عراب ہوگا ٹھیک ہے نمبر دو ایک لفظ ہوتا ہے قلعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تاکید کے لیے آتے ہیں یعنی تسنیا وغیرہ کی لفظ قلعہ اور جبکہ یہ مضافہ ضمیر کی طرف قلعہ کو ذکر کیا یہاں پر اور اسنان اور اسنتا کلا کلتا اسنان اسنان اور تسنیہ کا جو اعراب ہوگا وہ یہ والا ہوگا کون سا والا حالت الف حالت نصب و جرم یا ما قبل مختوخ تسنیا کا اعراب یعنی مصنح کا تسنیا کا اعراب جیسے ان رجولان مرا تو بے رجول رجولان دیکھو تسنیا ہے علیف کے ساتھ ہے اور اسی طرح رائٹ رجولین مرر تو برجولین نے یا ما قبل مفتوخ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح کلا کا کہا ہے کہ جب کہ یہ مضافہ کس کی طرف ضمیر کی طرف تو جا انی ارجلا نے قلعہ ما ریتو ارجول قلعی ما مرر تو بے رجولئی نے ما وہی یا ما قبل مفتوخ کے ساتھ دوسری صورتوں میں یہ اس کی مثال ہے تو پانچویں لاحب کیا ہوا کہ حالت میں علیف حالت نصب و جر میں کیا چیز یا ماقبل مفتوح ٹھیک ہے اعراب بالحرف سے متعلق ہے تو کہ حالت رفع میں علیف حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مفتوح تو یہاں پر ٹھیک ہے حالت نصب اور جرری کا اعراب کیا ہے ایک ہے ٹھیک ہے نا دیکھیے گا کتاب میں کہتے الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها پانچواں اعراب اسم کا ٹھیک ہے اعراب کی جو اقسام ہیں اسم کے اعراب کی نو اقسام میں سے پانچویں قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ حالت رفع میں حالت این یقون رف و بالعلیف کہ حالت رفیع کس کے ساتھ ہو کے ساتھ اور نسب و الجگ و بلیہ المفتو ہے حالت نصبی اور حالت جری جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو لیکن المفتوح ماقبلہ کہ اس کا ماقبل کیا ہو مفتو ہو یعنی یا کا ماقبل مفتو ٹھیک رجو لئی اب یا ہے یا کا ماقبل نام ہے اور وہ کیوں مفتو ہو کدھر تقول جا انی اور رجولان قلعہ و اسنان و اسنتان یعنی ایک ہی مثال کے اندر سب کو ڈال دیا ہے اب کہہ سکتے ہیں جا انی رجولان قلعہ جا انی اسنان جا انی اسنتان رائی تو رجول نے کلئی ہما رعتو اسنعی نے اور تو اسنتعی نے تو بے رجول نے قلعہ مرر تو بے اسنتعین نے اور بے اسنعین ٹھیک یہ بات یعنی پانچویں قسم آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی اور آپ کی حالت رفع میں الف حالت نصب اور الجرم یا ماقبل قبل کے ساتھ والا اعراب خاص تسنیا کے ساتھ ٹھیک ہے کے ساتھ اور اسنانے اور اسنتانے کے ساتھ چلیے جی السادس ان بل الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر المقصور المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم نحو مسلمون و علوم و اشرون ما اخواتہ چھٹی قسم راب کی راب کی چھٹی قسم وہ کون سی کہ حالت رسم وہ ماقبل مضمون حالت نصب اور جرم یا ماقبل مقصور حالت میں غو ماقبل مضمون کہ واؤ ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہو اس پر کیا ہو ضمہ ہو ٹھیک ہے اور حالت نصب اور جرم میں یا ماقبل مقصور ٹھیک کہتے ہیں یہ والا اعراب کس کے ساتھ خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ ایک الو لفظ الو جو ہے اس کے ساتھ دو اور عشرون ما اخوات یعنی عشرون سلاسون جو دہائیوں کا اعراب ہے وہ تیس چالیس وغیرہ وغیرہ پچاس آگے عشرون سلاسون ارباون خمسون ان کا اعراب کیا ہوگا حالت رفع میں ما ماقبل مضمون حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مقصود ایک مثال کو دیکھ لیں جیسے جا ان مسلم مررت تو مسلمینا مرر تو کا اعراب مذاکر کہ حالت رفع ہے جا انی مسلم جا فائل کا تقاضا کرتا ہے اس کے مواد جو معمول آئے گا اس پر رفع آنا چاہیے لیکن یہاں پر کیا ہے مسلم تو پتہ چلا کہ یہاں پر کیا ہے اعراب بل حرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بل حرف ہے اور وہ کیا ہے بتا دیا آپ کو جامع مذکر سالم کے عراب میں کہ وہ قبل مضمون ٹھیک ہے تو مسلم ہونا تو چھٹی قسم اعراب عراب کی جو ہے وہ کون سی سامنے آئی حالت رفع میں قبل مضمون حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مقصور ٹھیک ہے اچھا جی وہ دیکھیں کتاب رف و بلوا مضمون میں ماقبلہ مقصور قبلها کہتے ہیں چھٹی قسم اعراب کی ایکون رف و بلواف کی حالت رفی و ماقبل مضموم کے ساتھ ہو و نصب الجر اور حالت نصبی اور حالت جرری بلیا المقصور ماقبل یا کے ساتھ ہو کہ جس کا ماقبل یعنی یا کا پہلے والا حرف مقصور ہو اس پر کسرہ ہو و یختص یہ والا اعراب خاص ہے بجم المذکر السالم جو مذکر سالم کے ساتھ نحو مسلمون ٹھیک و علوم نمبر دو یہ اور نمبر تین معاشر ہونا ٹھیک ہے ما اخواتیہ لیکن ماں اخواتیہ کا تعلق صرف عشرون کے ساتھ ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ نہ مسلمون و خواتیہ یا الو و نہیں مسلم ماں اخواتیہ کے ما ماں اخواتیہ اخوات کس کی جمع ہے بہنوں کی اس کی بہنوں کے ساتھ مطلب اس کے جو ساتھ ہیں کہ اس کے جو دیگر کیا ہیں اسی کی طرح کی جو دہائیاں ہیں بیس عشرون اور باون وغیرہ جی یہ مراد خواب سے مسلمون و عشرون و مالین حالت رفیع کی مثال ہے بنانی کیسے ہوں گی مطلب ہاں تو سلاسون اربعون خمسون اچھا ہو جاتی ہے نا غیر زرع ہے کون سی پی وہ ہے ہاں جی اچھا تو کہتے ہیں جا انی مسلمون عشرون و اولو مالن رأيت مسلمين و عشرين و اولی مالن مردت بمسلمين و عشرين و اولی مالن ٹھیک ہے ہر ایک اعراب بھی ہے وعلم یہاں سے آگے ایک آپ کو مزے کی بات بتاتے ہیں وعلم انن نون تسمیت مقصورت ابدا اچھا انہوں نے جمع جمع سلامت مفتوح ابدا وكلاهما تسقطان عند الاضافه تقول جاءني غلام زيد بن مسلم اچھا کہتے ہیں کہ تسنیہ کا جو نون ہے یہ ہمیشہ مقصور ہوگا اور جو جمع سالم کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا تسنیہ کا نون مقصور ہوگا رجولانی جاءني رجولانی اعراب تو تسنیہ کا ہم نے پڑھ دیا کلی کے ساتھ اس کا نون کے ساتھ تعلق تو نہیں ہوتا تو تسمیہ کا جو نون ہوگا وہ ہمیشہ مقصول ہوگا رجولان بابان مرواحتان وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو تسمیہ جہاں بھی ہوگا تسمیہ کا جو نون ہوگا وہ ہمیشہ مقصور ہوگا یعنی اس پر ہمیشہ سے کسرہ ہوگا آئی بات سمجھ اور جو جمع سالم کا نون ہے ٹھیک ہے مسلمون اور مضروبون اچھا منصورون جتنے بھی یعنی جمع سالم کے نون ہیں یہ کیا ہوں گے ہمیشہ مفتو ہوں گے ان پر فتح ہوگا زبر ہوگی ٹھیک لیکن اگر ان کی اضافت ہو تصنیح کی اضافت ہو رہی ہو یا جمع جمع جمع کی اضافت ہو رہی ہے جمع سالم کی اضافت ہو رہی ہے تو اضافت کی صورت میں یہ نون ساقت ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں ٹھیک ہے مسلم تھا تو اگر اس کی اضافت ہو کسی کی کسی کی طرف مطلب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمان تو مسلموں پاکستانی بلکہ اس کی اضافت ہو جائے گی مسلم پاکستان پاکستان کے مسلمان مسلموں ٹھیک ہے اب نون نہیں رہے گا اسی طرح جو تسنیا کا اعراب ہے اس میں تسمیہ میں جو نون ہے وہ بھی گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے ٹھیک ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید کے دو غلام اب غلام زید نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے غلام اصل میں غلام ماں نے تھا ٹھیک ہے نا کہ زید کے دو غلام اب غلام زیدن کہیں گے نون تسنیہ کو جو کیا ہو جائے گا گر جائے گا تو اس وہ عالم کے اندر آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ تسنیہ کا جنون ہوتا ہے ہمیشہ مقصور ہوتا ہے جو مسالم کا جنون ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفتوح ہوتا ہے لیکن یہ دونوں چاہے جو مسالم کا نون یا کیا ہو تسنیا کا نون ہو دونوں اضافت کی صورت میں کیا ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں آئی بات سمجھ کتاب میں دیکھیں وہ عالم جان لیجئے ان نون تسنیت تسنیت تسمیت ابدن ہمیشہ سے مقصور ہوگا تسنیہ قانون امراطان غلامان وغیرہ وغیرہ جمع سلامت ابدن اور جمع سالم قانون ہمیشہ سے مفتوح ہوگا منصورون مسلم ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ وکلا ہوں یہ دونوں چاہے تسنیہ قانون ہو یا جمع سالم قانون ہو تسکوانے گر جاتے ہیں تسکتانی دونوں گر جاتے ہیں عند الاضافت اضافت کے وقت تقول جا انی غلام زید و مسلم جیسے آپ کہتے ہو مسلم آگے بات سمجھ چلیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم و عمل جان و عمر میں برکت عطا فرمائے مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ